یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کو الٹنے سے یعنی براہ راست ان کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بہتر